اور احسانات میں ان کا ذکر ہوا اور اب بھی ان کے ان پر جو انعامات کیے گئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر ان کا ذکر چل رہا ہے تو یہاں پہ اللہ نے حکم دیا کہ چلو اپنے ملک میں دوڑو وہاں جا کے رہو جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک امال کا نامی ایک قوم ہے جو بڑی سخت ہے جنگجو ہے ان کے روب اور ڈر سے کہ آگے نہ بڑھے اور پیچھے آگے اور مسار اسلام سے کہنے لگے نہیں انت رسو کا پرتا دلا انا کا ان کا دوسرا یا تیرا رب جائے ہم نہیں لڑتے تو یہاں بیٹھنے والے ہیں ہم نہیں جائیں گے آگے یہ پھر واپس نیچے پلٹے اور میدان تین میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا میدان تیہ یہ مصر اور شام کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے میدان تین کیونکہ یہ واقعہ وہاں کا ہے مغل نہ کے یہ بھٹکتے رہے وہاں پہ بھٹکتے رہے چالیس سال تک میدان سیل میں یہ پڑے رہے اور پھر یہ کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے کو رات کوئی نہیں مل تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا میدان سی اس کی گھر میں سورج پانی بھی کوئی نہیں کھانے کی چیز بھی کوئی نہیں اللہ نے پھر کیا انعام کیا ان کیونکہ دھوپ کو ختم کر کے ان پر سایہ کیا خطرناک بالسحاب الرقیق من نصف الشمس کی تین میدان یعنی تین میں سورج کی حرارت سے رقیق بادلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپایا قرآن ذلنا علیکم المن وسلم دوسرا انعام کیا اس میدان تین میں ان پر اللہ تعالیٰ نے منوسلم نازل کیا منوسلم کیا ہے امام سیدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سورج سرنجین و سیر السمانہ یہ تخصیص علمی والفضل ہے اچھا محمد یہ جس طرح نے لکھا ہے کہ یہ جس طرح شبرم کے خطرے ہوتے ہیں درختوں کے پتوں پر پڑتے ہیں اس طرح کے یہ فترے ہوتے تھے لیکن یہ ذرا سخت ہوتے تھے گونج کی طرح گونگ کی شکل کی ایک چیز ہوتی تھی پھر اس کو یہ صبح بنی اسرائیل والے اس کو جمع کر لیا کرتے تھے اپنے پاس بڑی مزیدار ہوتی تھی اور اسی طرح سلوا جو ہے ایک پرندہ تھا جو کبوتر سے چھوٹا چڑیا سے بڑا جسے اردو میں بٹیر کہا جاتا ہے بٹیر تو اللہ نے ان کو ذائقے کے لیے بسرن زمین دی شکل کی اور بٹیر دیے ان کو نازل کیے ان کے کہ یہ پرندے کے پاس آتے تھے اپنی مرضی سے جتنے چاہیے پکڑ لیتے تھے اور ان کو پھر کھایا تھا مزے لینے کے کھایا تھا اچھا بولو میں پنجی بات پہنا ہم اور ہم نے جس اتارا اس میں سے کھاؤ لیکن کیا وہ سب بلا سکتا ذخیرہ نہ کرنا دیا دیکھو ذخیرہ نہ کرنا کھاؤ پلیز اتنا مرضی ملے گا اور ملے گا لیکن ذخیرہ نہیں کرنا اس لیے بڑی اسرائیل کی عادت کو مضبوط فروغ نعمت کا انہوں نے نعمت کا انکار کیا یعنی کفران نعمت کیا شکران نعمت نہیں کیا بد فروغ اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دی تاکہ سے یا میں نے ان کو ان سے یہ نعمت اٹھا لی گئی وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا یعنی یہ فیل کر کے یہ ذخیرہ اندوزی کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلا کے قانون لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے ببال ابو علیہ کہتے کہ اس کا ببال بھی ان پر ہی پڑنے والا تھا دیکھو اللہ نے کس قدر ان کا انعام کیا اور ایک چیز سے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا لیکن کیا اور جب ہم نے کہا ان کو نکلنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صوبہ کو قبول کیا مرزا نے پھر سے ان کو نکالا کہ پھر اپنے گھروں کو لوٹ کر اپنے ملک میں جاؤ علیہ السلام نے بھی دعا کی تو اللہ نے فرمایا تم اپنے بستی میں جا رہی ہو جس بستی کی طرف ان کو اشارہ ہوا اس میں جانے کا تو کیا کرنا اس کو حاضر ہے تو کریا بیت المقدس او اریحا یہ بیت المقدس کی یا کریا یا پھر کریا اریحا بستی کا نام اریحا تھا یا بیت المقدس تھا اس میں کو داخل ہونے کا کہا تھا داخل ہو جاؤ تو میدان تین سے نکل کے بستی میں داخل ہونے کا حکم جاری ہوا اور یہ بھی کہا سب ہائی خوشی تم جہاں سے بستی سے خوب مقدار میں سیر ہو کر کھاؤ حجر اپنی خوب کھاؤ کشادہ رزق ہے اس میں کوئی ممانت کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی روکنے والا فرد اور دروازے سے داخل ہونا اس بستی کے دروازے سے سجدن اے منحنینا یعنی آجزی کے ساتھ داخل ہونا اکڑتے ہوئے داخل نہ ہونا تکبر دکھاتے ہوئے داخل نہ ہونا وقولو حصفاتن اور یہ کہتے جانا حصفاتن حصفاتن مسئلتن یعنی ہمارا مسئلہ حصفاتن حصفاتن عبرانی جوان کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے صرف خالی یہ حصفاتن حصفاتن کا معنی اور ہے ابرامی زبان کا لفظ ہے اور یہاں کر بھی میں لکھا انتا حصفا عنا خطایانا کہ اے اللہ ہماری خطائیں ہم سے درگزر فرما ہمیں معاف فرما دے کیوں یہ کلمہ کہتے جانا چلے نے فرمایا کہ بچی میں داخل ہونا ہے آج جی کے ساتھ اور اپنے گناہوں کی بخش کرتے ہوئے جانا ہے حفظ اللہ تم خطا یا تم اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اگر تم نے ایسا کیا تیراکی کے لیے اور تا کے ساتھ یہ ہے ٹھیک ہے میں جو پر لگو سکتا ہے تو اوپر لگو بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی مجبور کرتی ہوں ایسے آج ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور قریب ہم مبترین کو بڑھائیں گے جس کا ثواب یعنی وہ کتاب اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے ثواب بڑھا دیں گے ہاں ان کی بنا رہے ہیں چاہیے فنزید المحسنین فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم اب دیکھو ان کو حکم تھا کہ تم نے بستی میں داخل ہونا ہے بستی میں داخل ہونا ہے پھر اس کے بعد آج سمجھی کے ساتھ داخل ہونا ہے حصہ تن کا کلمہ کہتے ہوئے جانا ہے حصہ تن کا اب انہوں نے کیا کیا دیکھو بنی سے لے کر تو دیکھتے جائیں آپ فبدل الذين ظلموا ان ظالموں نے بدل دیا قول اولت اور غیر الذي لهم اس کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا یعنی جو کہا گیا تھا نا حصہ سن اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ بولا اور کیا کہا حبۃ یہ کہنے لگے حبۃ حبۃ کی شاعر یعنی دانا سمیت یعنی دانا سمیت بس حصہ سن کہا تھا اور انہوں نے کیا کہا حبۃ شارت وزخلو یلحقون على اسرائیل اور یہ ان کو کہا تھا کہ آج بھی کیسا داخل ہونا یہ گھرپیٹی مارتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں کسٹتے ہوئے جا رہے تھے فریج کے بل جا رہے تھے اندر داخل ہوتے تو جو اللہ نے کہا انہوں نے نافرمانی کی اللہ نے کہا آج سے داخل ہونا جھکتے ہوئے انہوں نے بھجٹنا شروع کر دیا اللہ نے کہا حصہ تم کہتے ہوئے داخل ہونا انہوں نے کہا حصہ تم کی اشارہ سے مانے بدل دیا پھر فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِسْلًا جب یہ قصوص نبی عمال کر لیے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آج بھی لوگ ایمان والے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی آج بھی لوگ ایمان والے ہیں شراب کیوں پیتے ہیں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ کو آج بھی لوگ ایمان والے ہیں انصاف جی ہاں یہ برائیاں ان میں بھی تھی ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں دے رہا ہے جدید ٹیکنالوجی اتنا رسک ہمارے پاس ہے طرح طرح کے کھانے ہیں لیکن کیا کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں کیا ہم رمضان کے پورے چیزوں میں ہم رکھتے ہیں انعامات ہم بھی کر رہے ہیں کیا ہم ایسا کر رہے ہیں تو ان کا بھی حال وہ ہم سے بڑھ گئے تھے اور ہم ان سے بڑھ کے ہیں آج جو یہ مسئلہ ہے اچھا جی تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا سارے نہیں تھے یہ بھی میں رکھنا سب نے ایسا نہیں کیا جنہوں نے بات کو نہیں مانا جنہوں نے ظلم کیا بات کو نہ مان سب زمین ہاں مبالا قتل کی تقدیر شان ہے یہاں پہ اس میں ظاہر کو لایا گیا ہے زمین کی جگہ الدینہ تو مبالا قتل کی تقدیر شان ان کی شان کی قباہت کے بارے میں یعنی بدترین ان کے ایک داستان کو بیان کرنے کے رج زن اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا رج زن ایک عذاب کا ٹکڑا کون سا عذاب عذاب یعنی تعاون کی بیماریوں پر پھر سماعی آسمان سے بما کانو یکسبب اس کے جو وہ کرتے تھے جو وہ گناہ کرتے تھے تو پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا جیسے کہ آپ نے پیچھے دو دن واقعات سنے کوہ سور سے جانا ہوا وہاں بھی انہوں نے کہا جب اللہ کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کو بہت دی پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا اس کا پھر اور جو ہے وہ دریائے نیل سے ان کو پار کروایا کو وہاں پہ خرچ کیا مختلف قسم کے انعامات کیے جیسے ہی اللہ تعالیٰ انعامات کرتے تھے اور یہ پہلے روتے تھے پھر انعامات ہوتا تھا پھر اس کے علاوہ پھر اس کے بعد اپنی حرکتوں پہ آ جاتے تھے حرکتوں سے باز نہیں آتے وہی حرکتیں دوبارہ شروع کرتے تھے یہاں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا پھر اللہ نے پکڑا تعاون کی بیماری اور ان میں سے ستر ہزار جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تعاون کی بیماری جن کی تعداد لکھی ہے میدان چیز سے نکل کر یہ بیت المقدس یا اریحا کی طرف جانے لگے اس وقت ان کی لاکھ چھ ان کی تعداد چھ لاکھ سے زائد تھی چھ لاکھ سے زائد تھی چھ لاکھ سے زائد تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستر ہزار ان میں سے گمراہ ہوئے تھے اور ستر ہزار نے یہ غلطی کی تھی تو ستر ہزار ہلاک ہو گئے خروج من الساعة فهلك منهم في الساعة سبعون ألفا أو أقل ان میں سے ستر ہزار یا اس سے کچھ کم جو تھے وہ ہلاک ہوئے اس وجہ سے کہ یہ تاپ سے نکل گئے تھے اور اپنے فیصد کی لگا دی جی وہ جس کا موسا یہاں سے انشاءاللہ کل پڑے